جس ہمارے علماء حق کا کہنا ہے کہ کافروں سے جو پیسہ کھوا کر نفع لیا جاتا ہے اسے سب تو نہیں کہیں گے نفع جو لیا جاتا ہے وہ لینا جائز ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ مفتی صاحب اب ہم نے ان سے نفع لیا ہمیں فائدہ ہوا مگر ان سے کافروں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ ہم جو ان کے پاس پیسہ رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کچھ عطا فرمائیں جی آ, میرے جانی بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہاں مسائل ہیں کہ جہاں کوئی اور بینک رکھنے والا پیسے رکھنے والا نہ ہو جہاں انہی کے پاس رکھتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں وہ تو نفع اٹھائیں گے جو آپ نے کہا وہ تو صحیح ہے وہ تو اٹھائیں گے آپ اپنا نہ چھوڑ دیں یعنی یہ نہیں ہے کہ اس وجہ سے آپ وہاں جمع کریں کہاں سے لیں گے یہ تو ویسے ہی غلط ہے کیا آپ اس نیت سے مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کے پاس جمع کرائیں یہ تو پہلے غلط ہے مسئلہ یہ ہے کہ جہاں وہی ہیں وہاں آپ جمع کرائیں وہ تو فائدہ اٹھائیں گے تو آپ بھی فائدہ اٹھائیں آپ جو آ رہا ہے اس کو بھی نہ جانے دیں یہ مسئلہ ہے اس میں وہ جس طریقے سے آپ نے کہا وہ آپ نہیں لیں گے تو وہ بھی ان کے پاس وہ پہلے تنخواہ اٹھا رہے ہیں آپ نے کم جو آپ کا حساب اتنا چھوڑے ان کے پاس نا دوسرا جو ہے وہ جو لے رہے ہیں وہ تو ویسے ہی لے رہے ہیں جی اتار